ان کے کھاتے میں جو امال ہیں ان کی کوئی ذمہ داری پرہیزگاروں پر عائد نہیں ہوتی البتہ نصیحت کر دینا ان کا کام ہے شاید وہ بھی ایسی باتوں سے پرہیز کرنے لگیں